عبداللہ بن ابی موسا کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ماہ رمضان کے مشکوک دن میں روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا انہوں نے کہا شابان کا ایک روزہ رکھنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں رمضان کا ایک روزہ ترک کر دوں میں یہ سن کر وہاں سے نکل پڑا اور سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو خرار رضی اللہ عنہم سے یہی سوال کیا انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان امور کو زیادہ جانتی ہیں حدیث نمبر چھتیس سو بیانوے مسنت احمد